السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام جی میں محمد نہیں بول رہا ہوں دھولیا سے جی کون بول رہے محمد نعیم جی مفتی نعیم صاحب ہاں ہاں جی بولیے نا کیا ہوا اپنی بات ادھوری رہ گئی تھی جی فون تو آپ نے کاٹنا شروع کر دیا تھا میں نے چھوڑ دیا میں نے تو کہا نا اقتباسات کے اوپر اگر ہم مولانا صاحب کے بیان کے اوپر اگر بات کریں گے تو میں تیار ہیں اور آپ نے یزید کا مسئلہ چھیڑا تھا میں نے کہا کہ ہم تو خاموش ہیں آپ نے خود دارالعلوم کے صدر کو کہا کہ آخر میں خاموش رہنا چاہیے میں نے کہا پہلے سے میں کہہ رہا ہوں خاموش رہنا چاہیے اس لیے میں تو خاموش ہیں میں تو کئی بار جواب دے دی نا آپ خود خیر وہ تو آڈیو چلا دی ہمیں وہ تو نا چلا دیا نا وہ آڈیو چلا دیا خیر کوئی بات نہیں ہاں، چلیں اور دیا جی، اور فرمائیے ہاں۔ کیا بولنا چاہ رہے ہیں نا آپ کیا بولنا چاہ رہے تھے اور آپ بول رہے تھے نا کہ دارالعلوم نے اقتباسات کی بنیاد پر دے دیا ہاں تو دارالعلوم نے خود نے لکھا نا ہاں صحیح دیا غلط دیا سوال میں رہیے فتوا صحیح یا غلط کا مسئلہ نہیں چل رہا فتوا کے اصول کی بات چل رہی کہ اقتباسات پر فتویٰ دیا گیا تو شورا والوں کو اتنا اچھلنا نہیں چاہیے تھا اس مسئلے کو لے کر کیونکہ فتویٰ اقتباسات پر دیا گیا وضاحت طلب جو ہے تو امر بعد میں ہوا یعنی مولانا اچھا۔ صاحب صاحب نے وضاحت اس کی بعد میں کی اور اس کے اندر اس وقت کے اندر جو شورا والے بات چلا رہے کہ مولانا صاحب صاحب گمراہ ہے اور ان کے ماننے والے بھی گمراہ ہے ہے کیا اور خاص کر کے یہ آپ کے متعلقین کے جو لوگ ہیں یعنی جو جی۔ دلیا والے وہ زیادہ چلا رہے ہیں بات کو تو اس معاملے میں آپ کیا اچھا۔ کہتے ہیں کیا مولانا صاحب صاحب گمراہ دیکھو اپنا مسئلہ چلا تھا اقتباسات کی بنیاد پر ایک دوسری بنیاد دوسری بات تھی اپنی مراجع تیسری بات بھی وجوہ ٹھیک چوتھی بات بھی وجلت کی بنیاد پر فتوا دیا ہو گیا یہ سب یہ سب اپنی پچھلے ریکارڈنگ میں یہ سب بات ہو گئی ابھی اس کو چھوڑ دو نا آگے آگے بڑھتے نا وہی تو اب نہیں اب وہ چھوڑ دو دیکھو تم کو بولتا سالس جو ہے نا ابھی تم نے بھی بول دیا میں نے بھی بول دیا ابھی تم بھی سالس نہیں میں بھی سالس نہیں ادھر سنو نا پچھلے پچھلی ریکارڈنگ جو سنے گا نا ادھر سنو نا پچھلی ریکارڈنگ ہاں۔ جو سنے گا وہ فیصلہ کر لیں گا کہ فتوا کیا تھا ہو برابر اور ادھر سنو فتوا صحیح غلط کا مسئلہ نہیں نا ادھر سنو میں نے پہلے آپ کو بولا فتوا صحیح ہے فتوا صحیح ہے غلط ہے ہم اتنے اتنے لائق نہیں ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو جج کریں ہاں البتہ میں نے آپ کو بولا کہ اس یہ طریقہ اختیار کیا گیا فتوے کا یہ صحیح ہے کیا تو آپ نے بولا الطاف بھائی یہ طریقہ غلط ہے برابر تو میں بولا جب میرے لیے غلط ہے میرے لیے طریقہ غلط ہے میرے لیے ایک طریقہ وہ ریکارڈنگ سننے والے بولیں گے گے نا یہ بھی ریکارڈنگ چلائیں تو بولتا ہوں دیکھو طریقہ میں نے یہ بتایا کہ آپ جی۔ آپ ایک مفتی ہے برابر جی۔ اور میں جو ہے تو ایک دین کا شعبہ لے کر چلتا ہوں سمجھو ہاں محمد الطاف ایک دین کا شعبہ لے کے چلتا ہوں مدارس اچھا، لے جی جی ہاں۔ اب لے کر میں چلتا ہوں دین کے ڈھیر سارے کام لے کر چلتا ہوں اب آپ کے پاس ایک بات پہنچی کہ الطاف بھائی ایسے ایسی عبارت پیش کر رہے اور اس وہ جو ہے نا مانا مرجو مرجو مرجو معنی وہ پیش کر رہے بروبر تو جی۔ آپ نے سوچا کہ ان کے خلاف میں فتوا دے دینا ہے برابر تو جیسے مجھے اطلاع ہوگی میں کسی دینی کام کے اندر مصروف تھا میں نے ایک وقت بھیجا اور ساتھ میں دنیا کے ہی مدارس کے بڑے مدارس کے علماء اکرام مفتی نعیم صاحب کے پاس پہنچے کہ الطاف بھائی بھی ایک دین کا کام لے کر چل رہے ٹھیک ہے انہوں نے اگر یہ باتیں کہی ہے مرجو باتیں کہی ہوگی تو ان باتوں سے وہ رجوع کرنے کے لیے تیار ہے وہ خود دینی کاموں میں مصروف ہے آپ فتوا نہ دے آپ فتویٰ نہ دے ہم ان کو بلاتے وہ ان شاء اللہ رجوع کرنے کے لیے ان باتوں سے رک جائے گے کیا ہو جائے گے لیکن آپ نے ان کی ان باتوں پر یعنی میری وہ جو آپ کے علاقے کے جو بڑے تھے ان کی وہ ان علماء اکرام کی بات نہیں مانتے ہوئے آپ نے میرے خلاف میں فتوا شائع کر دیا تو یہ بات طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے آپ کا اب بولو اچھا جواب یہ ہے ہاں، وہی نا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کبھی کسی شخص کو بار بار اگر کبھی متنوع کرتے رہے کیونکہ فتوا ابھی لگا ہے دارالعلوم کا دو ہزار پندرہ یا سولہ برابر نہیں نہیں تم یہ ابھی وہ دارالعلوم کو بازو کرو تمہاری میری بات کر رہے وہی میں وہی تو بات کر رہا ہوں نا اسی کا جواب دے رہا ہوں میں ہاں ہاں جی دے رہا ہوں جی ہاں تو اب جب ہم پڑھتے تھے دو ہزار چھ کے اندر دو ہزار گیارہ میں میرا میں میں دو ہزار گیارہ میں پڑھا ہوں تو اس وقت مفتی سعید صاحب نے باقاعدہ دارالعلوم کی دور حدیث کے اندر کہا تھا کہ میں ان لوگوں کے غلط بیانات پر ٹوک ٹوک کر پریشان ہو گیا ہوں حتیٰ کہ پھٹا ہو گیا ہوں کیا کہا تھا ہاں، بڈھا ہو گیا بڈھا ہو گیا ہوں بولے ہاں۔ بولے اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا آگے میں تو مر جاؤں گا لیکن دیکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کو بولے ان سے مناظرہ کرنا پڑے گا علماء دیوان کو بولے ان سے مناظرہ کرنا پڑے گا یہ کب کی بات ہے دو ہزار گیارہ کی بات سمجھ رہے نا ہاں،, ہاں وہی بتا رہا ہوں نا اسی سال اس سے ہاں اس سال جسم سے اس سال مولانا احمد راج صاحب آئے تھے ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی گئی بولے ہم ان چار لوگ تو پہنچائیں لیکن اب آپ کا کام کیا تھا مولانا الطاف بھائی یہ جی کرتا مجھے مولانا بولنے کی عادت تھی ہاں،, ہاں میں سمجھ گیا تو ہاں۔ میں بول رہا ہوں نا ہاں، تو آپ کا کام کیا تھا دو ہزار گیارہ میں کیا کام تھا سنو نا سر سنو سنو نا سنو میں کیا بول رہا ہوں نا میں بول رہا ہوں آپ نے بول دیا نا بولنے دو نا آپ نے بول دیا آپ نے وضاحت کر دیا نا نہیں رے نہیں کی ابھی آتی ہوئی ہاں جی، ہوئی نا پوری کرو یا یعنی ہاں، جواب بھی تم ہی دینا چاہتے اس کا تو میں وہی تو بول رہا ہوں آپ نے سوال کیا نا کہ بھائی اگر کبھی میرے خلاف کوئی آپ کو بات معلوم پڑے اور آپ کے شہر کے لوگ آپ سے بولے کہ ان کا فتوا مت لگاؤ اور آپ شہر فتوا لگا دے تو اس کا کیا کریں گے آپ تو اس کا جواب دے رہا ہوں اسی کا جواب دے رہا ہوں جی، وہی جواب جو پہلے آپ نے سوال قائم کیا دو ہزار گیارہ کے اندر جب بات پہنچا دی گئی آپ تک تو پھر آپ کا کیا کام تھا کیا کام تھا آپ ابھی میں جاب دوں اب میں جواب دوں ہاں، وہی تو حضرت خاموش رہے میں جواب دیتا ہوں سب سے پہلی بات تو آپ مجھے دو ہزار چار سے سمجھا رہے برابر لیکن جب میرا وقت ابھی ارجنٹ میں فتوا دینا ہے آپ کو کیا دینا ہے ارجنٹ میں آپ کو فتوا دینا ہے مجھے معلوم چل گیا کہ آپ فتوا دے رہے کیا دے رہے اس سے پہلے کا ہاں۔ کیا ماجرا ہے اس سے پہلے کا کیا معاملہ ہوا یعنی اتنی شدت پر معاملہ نہیں آیا یعنی میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میرے پاس بھی کتابیں موجود ہے جو عبارت ہاں۔ پر اشکال آپ اٹھا رہے وہی عبارت معرف القرآن کے اندر موجود ہے وہی عبارت تفسیر قرطبی میں موجود ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مفتی نہیں بول رہے ٹھیک ہے لیکن میں بھی تو مفتی شفیع صاحب کی عبارت پیش کر رہا ہوں یہاں پر میں ہاں۔ ایک اطمینان میں تھا یا مجھ تک وہ بات ہی نہیں پہنچی مجھ تک یعنی دارالوگ والے اپنے جگہ پر بولتے رہے برابر مفتی سعید ہاں۔ صاحب جیسے درسگاہ کے اندر بولتے گئے اور مولانا صاحب صاحب آپ مفتی سعید صاحب کی درسگاہ سنتے نہیں یا مولانا احمد لار صاحب مولانا ابراہیم صاحب کیونکہ دادون ہاں۔ کو جو اشکال تھے وہ مجموعی تبلیغ کے چند اصولوں پر تھے جیسے مستورات کے کام پر تھا برابر جہاد کی آیتوں کو جو ہے نا وہ تبلیغ کے فضائل میں پیش کرتے اس پر تھا تو یہ تو مجموعی یعنی پورے کام کرنے والوں پر اعتراض تھا نا مجموعی طور پر صرف سیپریٹ مولانا صاحب ٹارگیٹ نہیں تھے اس کے اندر لیکن جب فتویٰ دینے کی بات آئی تو اس کے اندر مولانا صاحب صاحب سیپریٹ ٹارگیٹ تھے اور اس وقت کے اندر خاص کر کے اس وقت کے اندر تبلیغ کا ایک بڑا تنازع شروع ہوا تھا اس وقت کے اندر ابھی جو میں بول رہا ہوں یہ میری پرسنل بات نہیں بول رہا مفتی زر علی خان صاحب ہاں۔ ان کی آڈیو آج بھی نیا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے آپ سن لیں گے کہ دارلو بھی معاملے ہاں، آڈیو نا مرکز میں مسلط ہوا ہے جو بولے بہت عجیب کا ہے میں بول رہا ہوں نا آپ کو دارالعلوم نے یہ کہا مفتی زرولی خان صاحب نے یہ بات بات کی چل رہی ہاں تو میں بول رہا ہوں نا آپ کو سنو نا آپ جو پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیش کریں جب بات پتوی کی چلی تو میں مفتی صحیح صاحب کی بات یہ اپنے مفتی زرولی خان صاحب کی بات پیش کروں گا کہ اس مسئلے کو دارالعلوم دارالعلوم جو ہے تو بہت اچھے سے حل کر سکتا تھا دیکھو دارالعلوم دیوبند کسی اس مسئلے کو مفتی صحیح صاحب بول رہے کہ دارالعلوم اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے حل کر سکتا تھا لیکن دارالعلوم خود اس مسئلے میں ایک فریق بن گیا کیا بولے اور پھر اس وقت کے اندر انہوں نے چند تنقیات بھی کی جو ہم کو اتنی اتنی حیثیت نہیں ہماری کہ ہم بولیں گے پھر آپ کو بولتا ہوں جامع تو جو ہے نا مفتی نعیم صاحب جو ہمارے پڑوس کے جو تو بڑے علماء میں اور اکابرین میں شمار ہے انہوں نے بھی یہ بات کو ڈکلیئر کیا کہ یہ جو فتوا کے اصول تھے جس جس طرح سے فتوا دیا گیا اور اس میں جو اجلت پیش کی گئی تو اس طرح کے جو ہے نا اصول ہم لوگوں نے آج تک مطلب اپنائے نہیں یا نہیں کہ یعنی یہ میں میری بات نہیں بول رہا ہوں دیکھو اب ہاں۔ وہاں پر تو مفتی سعید صاحب جو درسگاہ کے اندر بول رہے تھے لیکن جب میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں میں بول رہا ہوں کہ میں جو ہے نا مولانا صاحب کے طرف سے وقت جو تھا وہ بھوپال اجتماع چالو تھا اجتماع کے بعد میں مولانا صاحب صاحب وہاں جانے والے تھے مولانا جمشید صاحب اور مولانا سلمان مظاہری صاحب یہ دارالعلوم پہنچے برابر اور مولانا صاحب صاحب کی لی ذمہ داری اور اس وقت کے اندر صبح میں فتویٰ ویب سائٹ کے اوپر ڈالا گیا اور وضاحت کے نام پر ڈالا گیا کس کے نام پر ڈالا گیا کہ یہ فتویٰ نہیں ہے یہ وضاحت ہے کیا ہے ہاں۔ فتویٰ نہیں ہے یہ وضاحت ہاں۔ ہے اب جب یہ وضاحت ہوئی تو اس کے بعد میں مولانا شاہ صاحب کے طرف سے جو مراجے پیش کیے گئے یعنی مولانا شاہ صاحب نے اس کے اندر رجوع کیا کیا کیا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم ہم کو جو ہے نا ذاتی رائے قائم کرنے کا حق نہیں اگر ہمارے بڑے ہم کو روکتے تو ہم اس پر بالکل رکیں گے برابر لیکن جو جن عبارتوں کے اوپر جو پیش کیا گیا اس کے مراجے آگے پیش کیے جائیں گے اور جو بے اطمینانی دارالعلوم کو دارالعلوم کی طرف سے عدم تعاون ہوا کیا ہوا یعنی یہ تو بولا جائے گا نا کہ بھائی جب میں رجوع کرنے کے لیے تیار تھا تو ہاں۔ دارالعلوم کی طرف سے یہ ہوا اب دیکھو اس کے اندر جو ہے نا مولانا صاحب نے رجوع کر لیا کیا کر لیا ہاں۔ مولانا صاحب نے رجوع کر لیا تو اب شورا والوں کا کام کیا تھا کہ یہاں پر آ کر رک جاتے لیکن یقین جانو آپ کے علاقے کے شورا والے نہیں ہر علاقے کے شورا والے روکے کے مجھے بتاؤ مجھے دیکھو اپنی بات نہ شوہر پر چل رہی نہ ہمارا نہیں نہیں آپ مجھے ابھی دیکھو وہ تو کلیئر تو یہ آپ کی نگاہ بول رہا ہوں میں کیا بول رہا ہوں اگر میرا بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے برا کام کر رہا ہے تو میرا کام کیا ہے صرف بول دینا کہ آپ شورا والوں کو بولیں گے کہ آپ کے علاقے کے شورا والوں کو آپ یہ بولیں گے کہ مولانا صاحب صاحب نے رجوع کر لیا ابھی آپ لوگ رک جاؤ کر کے مولانا صاحب صاحب نے دارالعلوم دیوبند نے جن باتوں سے آپ کو روکا تھا ان باتوں سے رجوع کر لیا بلا تعویل و ہاں۔ توجہ رجوع کیا کیا کیا میں نے ہاں، رجوع کر لیا دارالعلوم نے اس کے اندر کیا لکھا آپ بولو نا اسی بات کے اندر کیا لکھا آپ نے رجوع کرنے کی بات بولی نا دارالعلوم کی جی، جی، دارالعلوم سے رجوع کر لیا بولو بولو آپ نے بولو نا آپ بولو نا میں بولتا ہوں نا پھر آپ بولو نا کیا بولا دارالعلوم نے رجوع کی حد تک تو ٹھیک ہے رجوع کی حد تک تو ٹھیک ہے یعنی رجوع ایکسیپٹ ہے نا ہم انکار کہاں کر رہے ہیں مولانا ابھی مجھے یہ بولو وہی وہ فتوے کو اسی فتوے کو واپس سے تمہارے دھلیا والے چلا رہے کہ دارالعلوم نے فتوا دیا یہ صحیح ہے کیا کب چلا رہے تھے ابھی چلا رہے آپ بولو نہیں چلا رہے ابھی میں کیا ابھی چلا رہے کرنٹ ایسا سمجھو آج چلا رہے آپ بولو نہیں چلا رہے نہیں نہیں غلط آپ بات بولو نا اس کا جواب دو نا آپ شورا والوں کو کیوں بچا رہے کو بچاؤں مطلب آپ شورا والے میں شورا والے غلط ہے کہ نہیں اگر جو داد کا فتوا اس وقت میں چلا ہے تو وہ شرعی ہاں۔ اعتبار سے صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے مجھے بولو بالکل شرعی اعتبار صحیح کر رہے شرعی اعتبار سے صحیح کر رہے صحیح کر رہے بالکل لاہور مطلب تم کو فتویٰ قبول نہیں ہے نہیں کوئی نہیں قبول ہے اچھا میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں مفتی صاحب مفتی صاحب ایک حدیث پیش کرتا ہوں مفتی صاحب ایک حدیث پیش کرتا ہوں سنو نا مفتی صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی سے طائب ہونے والا ایسا ہے جیسے غلطی ہاں۔ نہیں کیا اس حدیث کو آپ مانتے بالکل تو پھر آپ مولانا شاہ صاحب کے رجوع نامے کو کیوں نہیں مان رہے اور ان کے اس فتوے کو آج کیوں فارورڈ کر رہے جبکہ انہوں نے وہ بات سے رجوع کر لیا انہوں نے مولانا صاحب صاحب نے ہاں تو ہی تم کو بتا رہا ہوں دیکھو دونوں بات بتائی جاتی ہے مولانا اشرف علی اکثر رحمۃ اللہ علیہ کی یا اوپر کے جو بہت سارے جتنے بھی علماء کرام ہیں میں نے مولانا اشرف اللہ کی بہت ساری چیزیں پڑھائے ہیں اور دیگر جتنے بھی علماء کرام بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی عالم سے کوئی فتویٰ دیا جاتا ہے جلدی بات کہی جاتی ہے پھر اس کو وہ دلیل لے کے چلتا ہے آخر میں وہ پھر رجوع کرتا ہے کہ نہیں آپ نے آپ نے جو سمجھے ہیں وہ درست نہیں ہے وہ آپ اس رجوع کر لو ہوں برابر تو وہ آدمی کیا ہوتا ہے وہ رجوع کر لیتا ہے تو اب اس کی دونوں بات بتائی جاتی کہ اس کا پہلے نظریہ یہ تھا بعد میں ان کو متنوع کیا گیا اور انہوں نے رجوع بھی کیا ہے سمجھ رہے بات اچھا یہ پڑھایا جائے گا دیکھو یہ اصول یاد رکھنا بھی میں آپ کے سامنے دو تین بار میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا بھی ادھر سنو ہاں، آپ کو یہ معلوم ہے مفتی سعید صاحب جو مسلم شریف کی جو دجال کی روایت ہے ہاں، وہ ہاں۔ مانتے آپ کیا روایتی بولو کیا تھا کیا نظریہ تھا مفتی صحیح صاحب کا بولو مفتی صحیح صاحب اس حدیث کو موضوع قرار دیتے کون سی کون سی حدیث کو جو جساتوں والی حدیث نا ہاں مسلم شریف کی حدیث کو یعنی جس میں دجال کے آنے کا ذکر ہے ہاں۔ اس کو ہاں۔ مفتی صحیح صاحب موضوع قرار دیتے تھے یعنی موضوع یعنی کیا موضوع قرار دے رہے تھے یعنی, یعنی جھوٹی یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ غریبی حدیث یہ غریبی حدیثیں بولتے تھے وہ جھوٹی حدیثیں مسلم شریف کے اندر برابر ہاں، تو اب یہ اہل سنت وال جماعت کا نظریہ ہے جو مفتی سعید صاحب نے نہیں مفتی سعید صاحب نے جو دارالعلوم کے دیکھو میں تم کو بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو جی جی مفتی سعید صاحب پہلے بہت کئی بار بولے انہوں نے کہ یہ حدیث موضوع ہے موضوع ہے چلانا نہیں چاہیے کہاں پر بولے دارالعلوم دیوبند کی درسگاہ میں بولے دارالعلوم دیوبند کی درسگاہ میں دور حدیث میں ایک بار نہیں کئی بار کا سمجھ میں آئی بات اچھا۔ ہاں جی ہاں بار بار بولتے رہے تو بچے پھر کو بولتے رہے بار بول رہے پھر وہ مسئلہ چلتا رہا ادھر سے دلائل دیتے رہے ادھر سے دلائل دیتے رہے وہ آخر کار مولانا نعمت اللہ صاحب جن کو بحر العلوم کہتے ہیں جی بالکل انہوں نے محسن صاحب کے ذریعے کہا کہ مفتی صحیح صاحب کو بلاؤ کے دار لوگ کو موضوع قرار دے رہے ہیں جبکہ بلائے سامنے دونوں آمنے سامنے بیٹھے جب بعد میں بیٹھے تو مفتی سعید صاحب نے جو ان کے جو دلائل تھے تو ان کو انہوں نے سب کاٹا دلیل کے ذریعے مولانا نعمت اللہ نے آخر کار مفتی سعید صاحب نے خود خود رجوع نامہ لکھا کیا میں نے اس پہلے میرا نظریہ یہ تھا کہ میں جدید موضوع کے اعتبار سے رجوع کری اب اس بنیاد کے اوپر مفتی سعید صاحب کو منکر حدیث اگر آج کوئی کہے تو چلے گا کیا اس زمانے کون بول رہا ان کو نہیں اس اس وقت کے اندر بولتے تھے کہ اس وقت میں بولتے تھے کہ نہیں جب مسلم کی اس روایت کا انکار کرتے تھے مفتی صاحب صاحب تو ان کو منکر حدیث بولتے تھے کہ نہیں اس وقت پر وہ اڑے ہوئے تھے اس وقت میں ان کو منکر حدیث بولتے تھے کہ نہیں میرے کو بولو نا ارے تو وہی بول رہا نا اس وقت پر وہ اڑے ہوئے تھے آپ بولے ان کو انہوں نے رجوع کر لیا مطلب آپ نے یہ کیا کہ اس وقت میں ان کو منکر حدیث بولا گیا کس کو مفتی سعید صاحب کو اور وہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے کیا تھے جی۔ اچھا ابھی میرے کو بولو مولانا صاحب صاحب کی غلطی بڑی ہے کہ مفتی سعید صاحب کی غلطی بڑی تھی میرے کو یہ بولو غلطی کوئی بھی ہو بڑی ہو چھوٹی ہو نہیں نہیں مفتی مفتی سعید صاحب کی غلطی بڑی تھی یا مولانا شاہ صاحب کی غلطی بڑی تھی مفتی سعید صاحب مسلم ہاں۔ شریف کی ایسی ہاں۔ روایت جس کو آج تک اہل سنت وال جماعت میں سے علماء نے رد نہیں کیا اس کا اس کو موضوع نہیں کہا ہاں۔ اس کا مفتی سعید صاحب انکار کرتے تھے ان کی تحقیق کی بنیاد پر اور مولانا صاحب صاحب ایک مرجو قول کو راجے بول کر پیش کر رہے تھے اور راجے اور مرجو کی ان کی تحقیق نہیں تھی لیکن مفتی ہاں، صاحب سب کی تحقیق تھی کہ مسلم شریف کی حدیث موضوع ہے کر کے تو اب مجھے یہ بتاؤ بڑا فتبہ مفتی سعید پہ لگنا چاہیے تھا کہ مولانا صاحب صاحب پہ لگنا چاہیے تھا وہاں تو آپس میں بیٹھ کے ہاں۔ معاملہ مٹا دیا سامنے سامنے اور مولانا صاحب صاحب پر ہاں، فتوا دے دیا اب آیا تم یہی پٹری پہ لانا چاہتا تھا نہیں نہیں نہیں میں آنا نہیں چاہتا آپ میرے کو یہ پہلے یہ بولو دونوں میں بڑی غلطی کی تھی آپ یہی تو بولو نا جب کوئی آدمی غلط بات بھی کہے دلائی بھی جب کوئی آدمی غلط بات کرے اس کے نظریے کے حساب سے صحیح ہے اس کے نظریے کے حساب سے تو دوسرے آدمی کو جب وہ بڑا آدمی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو بلائے یا اس کو بولے کم از کم خبر دی کہ آپ کس طرح غلط ہے اس طرح غلط کہہ رہے ہیں اس کو جی۔ خبر دی اس کو خبر پہنچا جو آدمی بھر میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں تو پھر جب بھی ان کو موقع جب وہ چاہے گا وہ بول رہے کہ یار وہ غلط ہو اس کی دلیل یہ ہے پھر میں اس کو دلیل دوں کہ یار دیکھو میری دلیل یہ اگر وہ میری دلیل کاٹ دیتے ہیں تو تب مجھے چاہیے کہ کیا کر لوں میں رجوع کر اگر کبھی میں ان کو دلیل بھی نہیں دے رہا ان کی بات بھی نہیں سن رہا سنو اب سے بتا رہا ہوں میں جی۔ انہوں نے میری غلطی کو متنفی کیا یار آپ کی غلطی ہے تو آپ میں نے میرا کیا کام میں نے بولا کہ میری غلطی نہیں میں تو اس کی سے چل رہا ہوں میں میرے پاس اجیز ہے یہ بلا ہے ایسا ہے ویسا ہے مولانا صاحب کو ایسا موقع دیا گیا کیا میرے کو مولانا صاحب صاحب کو ایسا موقع دیا گیا کیا ابھی دیکھو یہ دیکھو تم ابھی بات کرتے نہیں مولانا صاحب صاحب کو ایسا موقع دیا گیا کہ کو بڑا مفتی صاحب جو تم بول رہے ہو مفتی صحیح صاحب کو جو موقع دیا گیا وہ موقع مولانا صاحب صاحب کو دیا ہاں۔ گیا کیا کئی ہزاروں بار دیا گیا جھوٹ بول رہے آپ ہاں، جھوٹ بول رہے میں جھوٹ بول جھوٹ بول رہا ہوں میں ہاں، دیکھو یہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے مفتی سعید صاحب نے وہاں پر دارالعلوم کے دور حدیث کے اندر کئی مرتبہ ہاں۔ مسلم شریف کی روایت یا وہاں تک کہ دوسرے جو اساتذہ تھے وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ مفتی سعید صاحب مسلم شریف کی روایت کا انکار کر رہے ہاں لیکن پھر بھی مفتی سعید صاحب کے خلاف میں دارالعلوم کے کسی مفتی نے فتویٰ نہیں دیا بلکہ مفتی سعید صاحب کو جو ہے نا باقاعدہ جو ہے نا بیٹھا کر جیسے آپ نے بتایا اس کے اندر اور بھی کچھ ہاں۔ ظاہر چیزیں تھیں لیکن چلو آپ نے جو بتایا اس کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ میں ان کی بھی بات سنی گئی یعنی مفتی سعید صاحب کو بھی مراجے پیش کرنے کا حق حاصل تھا کیا تھا اور انہوں نے دلائل پیش کیے لیکن مولانا شاہ صاحب کے معاملے کے اندر دارالعلوم کے اساتذہ نے یہ بات کہی کہ ہاں۔ مولانا صاحب مراجے پیش کر رہے اس کا مطلب یہ کہ وہ بات سے رجوع نہیں کر رہے تو کیا اس کا ابھی ابھی یعنی مفتی صحیح صاحب نے جب مراجے پیش کیے مسلم شریف کی روایت کے تعلق سے تو اس کے بعد میں کیا ان کے اوپر میں بھی یہ حکم لگایا گیا ہے کہ, آپ مراجے پیش نہیں کر سکتے بلا تعویل و توجہ رجوع کرو کر کے آپ کو بول رہا ہوں نا دیکھو جب کوئی شخص اس کو بار بار جب کہا جائے تو اس کا کام کیا ہے جیسے مفتی صحیح صاحب جب کچھ دنوں تک کہا گیا تو آخر میں کیا ہوا دونوں آمنے سامنے آ کے بیٹھ گئے وہ نہیں ہوا مناظرے کا چیلنج ہوا باقاعدہ یہ کہ دار نے اپنا مسئلہ تھا تو اندر بیٹھ کے مسئلہ سالو کر لیا مولانا صاحب کا مسئلہ تھا تو اس کو ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہے نا ہاں، اب میں آپ کو بس ایک بات بولوں گا آپ میری بات اس کو مانتے کہ نہیں تم مفتی صاحب اس کو مانتے کہ نہیں یہ جو میں نے بولا کا مسئلہ ہاں۔ تھا تو آپس میں بیٹھ کے سالو ہو گیا صاحب ہاں۔ کا مسئلہ تھا تو اس کو ویب سائٹ پہ ڈال دیا جبکہ مسئلہ مرجو کا تھا مسئلہ عبارات کے اندر مرجو کا مسئلہ تھا وہاں پر انکار حدیث کا مسئلہ تھا وہاں پر اتنا بڑا مسئلہ تھا ادھر سنو ہاں، اتنا بڑا مسئلہ جب اپنے گھر کا تھا تو اس کو اندر سالو کر لیا ماں ساسب کا مسئلہ تھا تو اس کو باہر سالو کر دیا اچھا آپ آپ دیکھو جو آڈیو سنے گا نا وہ فیصلہ کرے گا نا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ابھی تم ہاں، بھی سازش نہیں ہے میں بھی سازش نہیں برابر ہاں، ہاں۔ لیکن یہ یہ طریقہ ہے کیا اس سال ایک چیز ہوگی برابر ابھی آپ کو بولتا ہوں مفتی صاحب میں بول رہا ہوں نا مفتی راشد صاحب نے مفتی راشد صاحب جو دارالعلوم کے مفتی ہے اور جو ہے نا ہمارا جو آسام کے اندر مناظرہ ہوا تھا اس کے اندر جو تو مفتی راشد صاحب مناظر بن کر سامنے آئے تھے برابر بعد میں حضرت نے بمبئی کے اندر جو ہے تو بیان کے اندر کہا کہ ان سے سوال ہوا کہ ایک غیر مقلد ناندیڑ کے اندر اسٹیج کے اوپر کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد میں مفتی راشد صاحب سے اس نے سوال کیا کہ کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے تو مفتی صحیح صاحب نے کہا کہ ہاں اللہ ہر جگہ موجود ہے اور پھر کہا کہ کیا اللہ مورتی میں بھی موجود ہے کیا کہا مورتی میں بھی موجود ہے اس وقت کے اندر ہاں۔ مفتی سعید صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہاں اللہ مورتی میں بھی موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب کہ جو ہے تو میں ہر جگہ موجود ہوں اور انہوں نے اس کے وہ لائن سے بات کی اس کے بعد میں علماء اکرام نے مفتی صحیح صاحب کی مفتی راشد صاحب کی اس بات پر جو ہے نا جو ہے تو کئی مرتبہ متنبع کرایا کیا کیا ایون ہماری طرف سے ایک وفد جو ہے تو خود دارلوم گیا مفتی راشد صاحب کے گھر میں بیٹھ کے بات کی پھر حضرت کے ساتھ میں بیٹھنے کے بعد میں حضرت نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی کیا کر دی دیکھو لیکن دارالعلوم کے کان کے اوپر جب یہ بات گئی دارالعلوم تک یہ بات پہنچائی گئی کہاں پر تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ مسئلہ خود ان سے حل کر لیں کیونکہ یہ بات انہوں نے کہی ہے اگر ہم کہیں گے ان کو آپ یہ اس کی وضاحت ان سے جا کر لے لیں کس سے کس سے مفتی راشد صاحب سے اور یہ بات کہی گئی اس وقت کے اندر دارالعلوم کی طرف سے کہ اگر ہمارے کسی استاد سے اور ہمارے کوئی دینی ادارہ چلانے والے بڑے سے اگر کوئی غلطی ہوتی تو اس کی وضاحت انہی سے کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس کے معنی کو بہتر جانتے کہ وہ انہوں نے کس معنی میں کہا ابھی مجھے یہ بتاؤ مفتی راشد صاحب نے کیا اس معنی میں کہا تھا کہ مورتی میں بھی اللہ ہے تو فیصلہ کیا ہوا تو جا کے وضاحت کی گئی کس سے وضاحت مانگی گئی مفتی راشد صاحب سے وضاحت مانگی گئی لیکن فتوا نہیں دیا ادھر سنو نا حضرت ادھر سنو نا مولانا صاحب صاحب کی عبارت کی غلطی تھی نا تو جن لوگوں کو اشکال تھا تو فتوا میں یہ لکھا جاتا کہ مولانا صاحب صاحب کی طرف جا کر آپ جو ہے وقت تیار ہوتا اور مولانا صاحب صاحب سے نظام الدین میں اگر وہ اگر وہ نہیں آتے کہاں نہیں آتے جیسے ایک اشکال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب صاحب کے اتنے بڑے کہ دار نہیں آ رہے کیا نہیں آ رہے مولانا صاحب صاحب اتنے بڑے ہاں؟ فتوا جو دیا ہے تو وہاں مفتی راشد کو وہاں فتوا نہیں دیا گیا ہاں۔ دیا گیا یہ بولنا چاہتے ہیں آپ نہیں میں تو یہ بولنا چاہ رہا کہ اس کے اندر یہ اصول بیان کیا گیا کہ مفتی ہاں۔ راشد صاحب سے رجوع کرو انہوں نے جب یہ بات کہی ہے اور یہ خلاف شرع ہے ایک دم مطلب شریعت کے خلاف بات یہ ہے شریعت کے ایک دم خلاف بات ہے اور علماء دیوبند کا یہ موقف نہیں ہے کیا نہیں ہے ہاں علماء دیوبند کا موقف ہے کہ اللہ موجود بلا مکان ہے کیا ہے اور ہاں۔ علماء دیوبند کے اس موقف کو مفتی راشد صاحب نے اس طرح بیان کیا تو اس کی وضاحت ان سے کرو کس سے کرو ان سے غلطی ہاں۔ ہوئی نا تو اس کی وضاحت ان کو جا کے پوچھو وہ اس کا کیا مطلب بتانا چاہ رہے پھر ہم مفتی ہاں۔ راشد صاحب کے گھر پر بیٹھ کر ان سے اس کی وضاحت طلب کر رہے کہ حضرت ایسا ایسا مسئلہ پیش آیا اور لوگ آپ کے اس بات کا یہ معنی لے کر چلا رہے کیا چلا رہے تو حضرت نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے تو اس معنی میں کہا میں نے اس معنی میں کہا ہاں۔ کہ حضرت آپ کی صحیح بات ہے آپ کا منشا صحیح ہے لیکن بات کی جو ظاہری معنی ہے اس سے ہاں۔ جو نا عوام کو یہ مغالتا ہو رہا اور اہل باطل اس کا یہ طریقہ اڑا رہے یعنی ہاں۔ اگر مولانا صاحب کے عبارات پر راجے اور مرجو کا اگر مسئلہ تھا تو دارلوم کی طرف سے کوئی کتاب لکھ دی جاتی کہ بھائی یہ عبارتیں ایسی نہیں یہ عبارتیں ایسی ہیں یا تو وہ تو خود رجوع کرنے کے لیے تیار تھے نا لیکن اب مولانا شاہ صاحب کے بات کا مسئلہ ختم ہو گیا کیونکہ مولانا شاہ صاحب نے خود نے بولے کہ میرا دفاع کرنے والے میری یہ عبارتوں پر جو دارالعلوم نے جو ہے نا اعتراض کیا ہے اور اگر کوئی اس کا اس کا جو ہے نا دفاع کرتا ہے تو اس کو ہماری طرف سے اجازت نہیں اس چیز کی جب ہمارے بڑوں نے چیز کے بارے میں ہم کو بول دیے تو مولانا صاحب صاحب کی عبارت کا جو ہے نا تم بولے نا فتویٰ صحیح تھا کہ غلط تھا اس پر بات نہیں چل رہی جو طریقہ اختیار کیا گیا اسلام کا ڈر گیا ہاں؟ ڈر گیا کس پہ ہم تو ڈرنے والے ہیں نا مفتی صاحب اللہ اللہ کو منہ ہاں، نا ہمارے شورا والے تھوڑی کے ہاں۔ ہم شورا والے تھوڑی کے ابھی مجھے بتاؤ تم کیا بول رہے ہیں دیکھو اب بتا رہا میں تم کو منٹ بعد مجھے یہ پتا مفتی صاحب تم نے مفتی سعید صاحب کا کبھی رد کیے کیا ایسا کھل کے مجمع کے اندر کہ ہمارے مفتی صاحب دورے حدیث کے اندر ایسا پڑھاتے تھے اور جیسے مولانا صاحب صاحب کا چوک چوک میں بیٹھ کے رد کرتے آپ تو ایسے مفتی سعید صاحب کا کیے کہ کبھی حضرت بھی ایسا خود ذاتی نظریہ ایک ہی نہیں کئی اور بھی ہاں۔ کتابوں کے اندر جیسے کتاب الما کے اندر حضرت کے بارے میں جو ہے نا اور بھی لکھا آپ کی کتاب لکھی ہوئی نا کتاب الما کچھ تو بھی ہاں، لکھی ہوئی نا کتاب مفتی سعید صاحب کی آپ نے پڑھے ہو کتاب نہیں میں بول رہا ہوں سنو نا آپ ہے کہ نہیں کتاب نہیں میں نے پڑھا نہیں لیکن میں نے کتاب مجھے مطلب کون سی کتاب بول رہے میں بول رہا ہوں نا وہ کتاب آپ چیک کر لینا کتاب العلما شاید ہے کتاب کا نام میرے کو لگتا ہے مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا ذکر کیا اور اس کے اندر میں سینڈ کرتا ہوں آپ کو میں سینڈ کرتا ہوں مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جو رسالہ نکلتا تھا زمزم ہاں۔ اس کے اندر حضرت نے مفتی سعید صاحب کے بارے میں لکھا کہ مفتی صاحب جو ہے نا آپ کی ہر کتاب جو ہے نا وہ پیسوں کی زور کی بنیاد کے اوپر شائع ہوتی ہے اور آپ کی کتابوں کو نظر ثانی کی ضرورت ہے یہ کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے معلوم مفتی صاحب یعنی مفتی ہاں۔ سعید صاحب رحمت اللہ علیہ ہاں۔ کی کتابوں کے بارے میں کون بول رہا ہے مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کو نے اگر آپ کو نہیں معلوم رہے گا تو آپ خود تحقیق کر لیں ان کے خاندان میں کے محتمم رہے ہاں۔ اچھا۔ تو میں یہ نہیں بول رہا دیکھو میں کیا بول رہا ہوں معلوم کیا میرا بولنا کیا ہے معلوم کیا کسی ذات کو اگر تم ٹارگیٹ کریں گے تو کوئی بچے گا نہیں جیسے میں مفتی صاحب کی ذات کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ہاں۔ کہ آپ لوگ جو مولانا صاحب صاحب کی ذات کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں نا جب بھی کسی اکابر کی بات کو ٹارگیٹ کیا جائے گا نا تو خامیاں نکل کے آئے گی اچھا خامیاں نکل کے آئے گی ابھی تم میرے کو بولو ابھی مولانا سجاد نعمانی یعنی صاحب کا بیان یعنی کسی ذات کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہتے میں یہ دیکھو ہمارا بولنا یہ ہے کہ ٹارگیٹ وہ کرے جس کی اہلیت ہے ابھی میرے کو بولو تمہاری اہلیت ہے کہ مولانا صاحب صاحب کو ٹارگیٹ کرنے کی وہی بنا نہیں تمہاری اہلیت ہے یعنی میرے کو بولا مولانا صاحب صاحب کو ٹارگیٹ کرنے کی اچھا۔ تمہاری اہلیت ہے کیا دیکھو آپ نے ایک حدیث بتائی تھی پرسوں تین دن پہلے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے کھڑے ہوئے تھے اور ایک بات ایسی بتائی تھی اگر میں کچھ غلطی کروں بولے تو آپ کیا کرو گے بولے تو آپ نے کہا تھا کہ میں تیر ادھر سیدھا کرتے نا بولے تو کرو نا پھر دارالعلوم کے مفتیوں کو کر رہے گے تم سیدھا مفتی راشد صاحب نے ابھی تک اس معاملے کے اندر ہاں۔ کھل کر وضاحت نہیں کی کریں گے کہ تم وہ ویڈیو بھیجتا میں تمہارے کو ہاں، کریں گے کہ تم وہ ویڈیو میں کیا بول رہا ہوں سنو ایک تو وہ ویڈیو کی تائید کرو یا اس کا جواب دو یہ یہ بات صحیح ہے اس صحابی کی کس کی بالکل صحیح ہے وہ صحابی تھے نا ہاں۔ وہ جو کھڑے ہوئے تھے نا وہ بھی صحابی تھے کون تھے ہاں، وہ جو کھڑے ہوئے تھے نا وہ صحیح نا ہاں۔ بات صحیح نا بالکل صحیح ہے وہ کون سی بات بات لیکن آپ کر رہے کیا میرے کو یہ بولو نا آپ کر رہے کیا آپ اس طرح سے کر رہے کیا آپ کیا کر رہے اپنے آدمی کا چھپا لے رہے اور دوسروں کا ظاہر کر رہے یہ نا انصافی ہے کہ نہیں ابھی میں اچھا۔ میں آپ کو سنو نا مولانا سجاد نعمانی صاحب کی آڈیو ہاں، سنتا ہوں بولتا ہوں سنو نا ہاں۔ مولانا سجاد صاحب جو ہے نا ابھی آپ میرے کو بولو یاجوز اور ماجوز کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے میرے کو یہ بولنا یاجوز اور ماجوز آ کر گئے کیا اچھا میں ایک آپ کو آپ سے پوچھتا ہوں میں کیا بول رہا سنو نا نہیں نہیں یاجوز اور ماجوز آ کر گئے میرے کو اس کا جواب دو نا ہاں؟ یاجوز اور ماجوز جو بولتے نا وہ آ کر گئے کہ آنے والے میرے کو یہ بولو وہ تو موجود ہے نا وہ تو وہ موجود ہے ابھی آ گئے ہوئے وہ موجود ہے نا نہیں نہیں آ کر گئے کہ نہیں نہیں وہ آ کر گئے کہ یہ بولو آ کر گئے وہ موجود تو ایک ہاں۔ روپوش چیز میں ہے نا سمجھ گئے کیا ہم کیا بولتے ہیں کہ وہ ایسی دیوار کے پیچھے ہے اور وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ دیوار باندھ کر آ جائے گا برابر لیکن اگر ہاں۔ مفتی نہیں تو سنو نا بالکل صحیح فرمایا ادھر سنو نا میرا تو یہی بولنا ہے جو آپ نے بولے لیکن اگر ہاں۔ کوئی کوئی ہمارا اکابر یہ بول رہا ہے کہ یاجود اور ماجود ہاں۔ آ کر گئے تو آپ اس کا اس کے بارے میں کیا بولیں گے ہاں میں وہ بول رہا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے نا تو ہاں۔ ستیہ سکندری کے بننے سے پہلے وہ آ کر گئے ان کا مطلب یہ نہیں ابھی ابھی روس فرانس کے یہ پریڈ کے اندر آ کر گئے بولے تو ستیہ سکندری کے پہلے وہ آ کر گئے کیا بول رہا روس اور فرانس یہ وہ تخت سکندری کا پریڈ نہیں بول رہا نا میں روس اور فرانس کی بات کر رہا میں ابھی اچھا ابھی ابھی ابھی حال میں آ کر گئے امریکہ ہاں۔ فرانس اچھا، اچھا۔ رشیا وغیرہ کی اچھا،, اچھا تو یہ کہتا تو کیا کہیں گے آپ اس کو میں کیا کہوں گا میں بول رہا ہوں نا آپ بولو نا آپ متفق ہے کہ اس چیز سے ہاں، ایسا یعنی آپ کیا کرنا چاہ رہے سمجھ رہے بات کو گھمانا چاہ رہے تو میرا بولنا ہاں۔ کیا معلوم کہتا سنو میرا یہاں پر بولنا ایک ہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے بڑے جن کو ہم بڑا بولتے ہاں۔ جن کو ہم دارالعلوم کا محدث بول رہے ہیں ہاں، محدث الاثر بول اچھا، رہے ہیں ادھر سنو نا جو بھی ادھر سنو تو جتنے بھی ہمارے بڑے اگر ہم ان کی ذات کو ٹارگیٹ کریں گے تو سب کی ذات میں خامیاں نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے بالکل نکلیں گے صاحب صاحب کی ذات کو ٹارگیٹ کیوں کر رہے تو خامیاں تو کی نکلیں گی نا پھر ہاں۔ تو ان کی ان کی ذات کو ٹارگیٹ کر کے ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو یہ نا انصافی ہے کہ نہیں مطلب نہیں کرنا چاہیے کہنا مطلب نہیں کرنا چاہیے ہاں اچھا ٹھیک ہے اب ان پتے پر آ جاتے ہیں بس نہیں نہیں آپ نے بولے نا تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے میں نے یہ بولا <laughs> بولا نا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے میرے کو بولو نا نہیں میں نے جو بولا نہیں نہیں آپ میرے کو یہ بولو نا ذات کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا یہ میں شروع سے اچھا بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں میں شروع سے ذاتیات کو کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتا تو پھر کیوں تمہارے جو شور... تم تمہارا موقف صحیح ہے کیا کہ شورا والوں کا موقف صحیح ہے شورا والے تو مولانا صاحب کی ذات کو ٹارگیٹ کر رہے کا ذمہ دار نہیں لگتا نہیں ایسا نہیں ایسا ایک شورا والے فون پر بات رہی تھی ادھر سنو مفتی صاحب میں نے اس کو لا ہاں۔ کننا نس پیش کرا اس وقت میں جب وہ زیادہ بھوک رہا تھا سن نہیں رہا تھا تو تم نے بولے کہ ہاں۔ مسلمان کے سامنے قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکتے یعنی آپ شورا والوں کی کتنی حمایت کر رہے ہیں ہاں؟ میں نے بولا تو پھر کیا مسئلہ مطلب-, مطلب کیا تھا آپ کا آدھا گھنٹہ بحث کرنے کا بھائی کون ہے تو یہ میرے سے کیوں پوچھے تم نے یہ تو کسی آپ کا کام ہے میرے کو بتانا تو آپ میرے ساتھ بحث کر رہے کہ تم نے یہ آج کیوں پیش کرے کر کے میری بات سن تم تو ڈائریکٹر معلوم میں چلے جا رہے ہاں؟ میں نے تو یہ بولا نا کہ میں ایک مسلمان ہے اس کو اس کے سامنے یہ آیت پیش کر رہا ہوں تو تم یہ بتانا چاہ رہے کہ یہ آیت غیر مسلم کے یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا کہ شورا والے کا جیسا آپریشن چالو ہو گیا تو تم کو تو اتنی انگار ہوگی کہ تم نے اس کا فون خود لے لیے برابر اور جب بات تمہاری آ گئی اب یہاں پر بات تم پھنس گئے تو بول رہے ہماری رائے اعتدال کی ہے یعنی ہم کسی کی ذات کو ٹارگیٹ نہیں کرتے میں نے کب بولا کہ کو ٹارگیٹ کروں گا چلو ثابت ٹارگیٹ نہیں نہیں تو میں تم کو یہ بتا رہا نا تمہارا فرق بتا رہا <laughs> کہ شورا والوں کو کیسے تم بچا رہے یہ بتا رہا میں تمہارے کو مفتی صاحب شورا والوں کو کیسے بچا رہے ٹارگیٹ کیا ہاں یہ نہیں لگ رہا مولا صاحب کو تم اتنا ٹارگیٹ کر رہے ان کو ایسا لگ رہا ہے اگر تم کو لگ رہا ہے فتوی کو آؤ ابھی ابھی دوسرے پہ آؤ نا تم <laughs> کو پہلے کوئی بھی بحث اس وقت میں کمپلیٹ ہوتی ہاں، ہے سنو نا اقتباسات کے اصول پر نہیں فتوا کے اصول پر آئے کے اصول پر آئے ادھر سنو نا میرے کو ادھر ادھر میں ظاہری الفاظ اگر غلط نظر آ رہے کسی کے ظاہری الفاظ نظر آ رہے غلط اور آپ نے یہ بات کہی کہ کسی کے ظاہری الفاظ غلط نظر آ رہے اور اس کا معنی مفہوم اگرچہ صحیح ہوگا لیکن فتویٰ ظاہری معنی پر دیا جائے گا یہ بات آپ نے مانے کہ نہیں بولے کہ نہیں تم نے جس کا مانا مفہوم جس کا مانا مفہوم صحیح نکلے گا مانا مانا ہاں۔ اور مفہوم جو ہے نا اس کی مراد صحیح ہوگی اس کے ظاہری ہاں۔ الفاظ جو ہے تو وہ ہاں۔ ظاہری الفاظ غلط نظر آ رہے تو ظاہر کے اوپر فتوا دیا جائے گا تو مجھے یہ بتاؤ مانا مفہوم جب ظاہر کر دیا جائے مانا مفہوم کہ میری مراد یہ تھی کیا تھی میری مراد یہ تھی تو ہاں۔ ظاہر پر فتویٰ دیا جائے گا ابھی میں آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضیوں کا ایک کال پیش کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن ہاں۔ خطاب رضی اللہ نے فرمایا کہ جب مسلمان کوئی بات کہے دیکھو ایک کیا ہاں۔ ہے غیروں کے واسطے بات ہے ایک ایک اصول غیروں کے واسطے ایک اصول ایسے جلی جس کو بولیں گے نا بڑی غلطیوں کے واسطے اور ایک کیا رہتی غلطیاں خفی رہتی مرجو جی۔ کی جو غلطی ہے وہ خفی غلطی ہے لہنے جلی کی غلطی ہاں، نہیں برابر تو حضرت عمر رضی اللہ فرماتے مسلمان جب بات کرتے تو اس کے معنی کا اس کے بات کے دو معنی نکلتے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے وہ معنی لو کہ جو اس کو اسلام ہاں۔ کو مضبوطی دے نہ کہ یہ کہ اس کو اسلام سے باہر کر دے ہاں, ہاں، اچھا ٹھیک ہے جی ہاں اب میں آپ کی ایک بات بولتا ہوں نہیں نہیں حضرت عمر کی بات سے آپ کو اختلاف ہے اختلاف ہے نہیں مجھے اختلاف ہے وہ اسی پورے آپ کو آپ نہیں تو یہ ہاں بولتے جاؤ نا کم سے کم کہ ہاں یہ بات صحیح کہی الطف بالکل آپ نے میں تو بولو نا صاحب کے بات کا صحیح مانا لینا چاہیے تھا صاحب صاحب کے بات کا صحیح معنی لینا چاہیے تھا آپ بولو نا کر کے کہ ہاں صاحب صاحب کے بات کا صحیح مانا لینا چاہیے تھا ہر بات کے اندر کسی بھی مسلمان کے کسی بھی مسلمان مولانا صاحب نہیں کسی بھی مسلمان سے اس کو بات کو جہاں تک حد تک امکان ہو سکے اس کو درست معنی پر سزا دینا چاہیے درست معنی پر یہ کام مولانا صاحب کے ساتھ میں ہوا کہ شورا والوں نے کیے کہ یہ ہونا چاہیے میں کیا بول رہا شورا والے شورا والے مولانا صاحب ادھر سنو نا ادھر سنو نا شورا تم شورا کے وکیل بن کے سامنے ہے مفتی صاحب مفتی صاحب تم شورا کے وکیل بن کے سامنے ہے شورا والے کا آپریشن چالو تھا تم نے فون بیچ میں اسی لیے بیچاری کی حالت خراب ہو رہی ہے ہم جاہل ہے مفتی سے ڈرنا پڑے گا نا ایسا کہتے تھے ڈرے بول رہا آپ اس بات سے متفق مستقل کسی مسلمان کی بات کو درست معنی پر لینا چاہیے تک ہو سکے بالکل بالکل لینا چاہیے ہاں، اور اگر کبھی نہیں ہو تو کیا درست معنی نہیں نکل رہا ہے اس کا تو اب کیا کرنا چاہیے تو اس کو ظاہر غلطی بتانا پڑے گی نا کہ اس کا درست معنی نہیں کر ہاں، اب میں آپ کو صرف ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے جی بولیے نا جیسے کوئی شخص کہتا ہے مطلب آپ نہیں آئے ہاں۔ شخص کہتا ہے کہ ہمارا ایمان نبی اور صحابہ سے پڑھ کر ہے اس زمانے میں ہم کو دیا گیا اس کے معنی کہاں تک درست ہو سکتی مجھے ثابت کرو تو سب سے سب سے پہلے تو اس کی وضاحت اسی شخص سے کی جائے گی کہ آپ نے اس کے زمرے میں کہا اور اس کا کیا مانا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ کہہ رہے کہ جیسے اللہ کے نبی اچھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ یعنی ایک وقت آئے گا کہ جو ہے نا ہاں۔ ایسے ایمان کو لے کر ایسے ایمان والے رہیں گے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ یا ان کے ایمان کے وہ فضائل ہوگے یا ان کے ایمان کے وہ فضائل ہوگے کہ جو مطلب جنہوں نے میرے کو نہیں دیکھا ہوگا اور وہ مجھ پر ہاں۔ ایمان لے کر آئے گئے تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ وہ اس اس زمرے کے اندر تو اس کی وضاحت ان سے کرنا پڑے گی نا نہیں تو جیسے ٹھیک ہے ابھی میں اس کا وضاحت نہیں کر رہا آپ اس کو کہاں تک صحیح درست معنی قرار دے سکتے ہیں آپ بتاؤ میں کیوں دوں گا میرے کو تو علماء کو پوچھنا پڑے گا نا کہ علماء اکرام یہ جو ایسا ایسا مانا ہے اور یہ بات جو ہے نا فلا فلا جو ہے نا ہمارے اکابر نے کہی ہے تو اس کا کیا صحیح مانا ہے اس کا صحیح کیا مانا اچھا۔ ہے میرے کو تو علماء سے اچھا۔ پوچھنا پڑے گا نا میں کیسے ڈیسائیڈ کروں گا ہاں۔ اس کو لیکن میں جو آدشہ ہے ادھر سنو میں نے بول دیا کہ وہ حدیث ہے کہ نہیں تم میرے کو بولو یہ حدیث ہے کہ نہیں مفتی صاحب حدیث ہے کہ نہیں کہ جس کے اندر اللہ کے نبی ہاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر یعنی ہاں۔ وہ لوگ جو غائبین ہیں ان کے لیے ہاں۔ فضیلت فضیلت بیان کی کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ لوگ ایسے ایسے فضائل مطلب جو تم کو اجر نہیں مل رہا وہ ان کو ملے گا یعنی اس وقت کے اندر جو نیک کام کر رہے یہ یہ فضیلت کا ہے کہ نہیں وہ میرے کو نہیں وہ تم میرے کو بتاؤ نا کیا ڈیٹیل ہے اس کی میرے کو تم بتاؤ نا ایسا میں نے سنا ہوا ایک حدیث میں نہیں تم بتاؤ حدیث نہیں معلوم علی میں نے میرا نبی اتنی حدیث ہے مجھے سب یاد نہیں حدیث کا حافظ تو نہیں اچھا میں یہ حدیث آپ کو بھیجوں کیا اچھا تو آپ نے پڑھو حدیث نہیں میں پوری ڈیٹیل تو ابھی میرے کو بہت دن پہلے نا میں نے نا علماء علماء دیوبند کے یعنی اچھا۔ مولا شریف تھانوی رحمۃ اللہ پر جب بریلوی اعتراض کرتے تھے نا اس وقت میں ایک بریلوی نے اعتراض کیا تھا اس پر تو اس وقت کے اندر مولانا جو ہے نا غالباً آپ کو بتاؤ ہمارے پڑوس کے جو بڑے مولانا حیدر عباس صاحب جو ہے تو انہوں نے شاید اس پر ہاں۔ مناظرہ کیا تھا اس کے آڈیو کلپ بھی ہو گئے لیکن اب اس کو ڈھونڈنا پڑے گا بہت تو ملیں گی لیکن روایت یہ ایسی کوئی ہے یعنی وہ جو ہے نا مطلب ایک کو نبی کو پوری پتی معلوم نہیں ہے نہیں تو وہ تو مل ہی جائیں گے تم میرے کو بولا حفیظ ہے کہ نہیں ایسی ارے بھائی میں کہ آپ تم نا کہ کسی بھی مسلمان کی بات کو جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو درست قرار دینا چاہیے اچھا ہاں تو کسی شخص کا ایمان نبیوں سے پڑ جائے اس زمانے میں اس کو ایسا ایمان ملا ہے تو جو بھی حدیث ہو آپ کسی بھی مانا کی طرف جہاں بھی آپ کیا کرو سن نا جہاں پر یہ اعتراض ہے ادھر سنو نا مفتی صاحب سنو نا نہیں نہیں آپ نے جب پیش کیا آپ نے پیش کیا تو میرے کو ایسا لگ رہا ہے کوئی ایسا آڈیو مولانا صاحب صاحب کا رہے گا کیا رہے گا کہ جو آپ طرح سے بولنا چاہ رہے تو میں کیا بول رہا ہوں آپ سنو نا مولانا صاحب صاحب کا جو بھی آڈیو رہے گا یا جس نے بھی وہ آڈیو کہا کیسا کہا کیا وہ مطلب وہ کیا کہنا چاہ رہے ہم کو کیا معلوم پہلے ہم ان کو سنیں گے پھر پھر جو مفتیان کے سامنے گے اگر مفتیان بولیں گے کہ مولانا صاحب صاحب نے بات کہی تو ہم بولیں گے مطلب مولانا صاحب صاحب کو ایسی بات سے رک جانا چاہیے اور اگر مولانا صاحب صاحب کے سامنے وہ بات رکھ دی گئی بہت اچھی بات بولے تم نے صاحب کے سامنے جب وہ بات رکھی جائے گی تو مولانا صاحب صاحب بھی اس بات سے رک جائیں گے لیکن کیا اچھا، ایسی بات کو لے کر فتویٰ شائع کرنا چاہیے کیا ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی یہ بات اب میں آپ کو بول رہا ہوں تو اب آپ مولانا راج صاحب کی جتنی بھی پہنچانے والے ہیں جو بھی ہے ان کو بولو اس کے کہ درست ہو سکتی ہے نا وہ پوری آڈیو اور پورا آرٹیکل دو اگر میں نے جواب نہیں دیا لا کر آپ کو اس کا ہاں۔ پھر بولو اگر جواب نہیں دیا اس کا وہ جو آڈیو ہے وہ آڈیو آپ میرے کو دو اس کا جواب ہاں، دیکھو تم کو بولتا دارلوم دیوبند کے پاس میں بہت سارے دارالعلوم دیوبند کے سامنے نا دارلوم دیوبند کے سامنے ادھر سنو تو دارلوم دیوبند کے سامنے شورا والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پچھلے دس سال کی تمام آڈیو نکال کے نا اس کے شارٹ کلپ بنا کے دارالعلوم کو بھیجے رہے گے لیکن جتنے اعتراضات قابل اعتراض تھے ہاں۔ تو ان پر دارالعلوم نے فتوا دیا کیا دیا اور اچھا۔ باقی کے جو لوگ جو عبارات تھی ان پر دارالعلوم نے ہاں۔ فتوا نہیں دیا کیا نہیں دیا اچھا۔ تو ہونا کیا چاہیے ادھر سنو ہونا کیا چاہیے کہ جو چیز ہاں۔ غلط ہے کیا ہے جو چیز غلط ہے اس کو آپ صحیح معنی کے اندر بیان کر دو معاملہ ختم کر دو دیکھو تبلیغ کا اصول ہاں، بولتا ہوں ادھر بولتا ہوں تبلیغ کا اصول ہے کہ کام سے کریں گے ادھر سنو کام مرکز سے کریں گے مسائل اپنے مسلک کے معتبر علماء کے پاس جا کر پوچھیں گے کوئی مولانا شاہ صاحب سے مسائل نہیں پوچھ رہا لیکن کام کے اصول مولانا شاہ صاحب سے پوچھ رہے کہ بھائی کام کیسے کرنا ہے جیسے ابھی تم کو بولتا ہوں دیکھو اللہ کے فضل سے جب سے یہ جب سے شورا والے مرکز سے ہٹے جب سے میں کام بتا ہاں۔ رہا ہوں دیکھو آپ کو کیا کیا شروع ہوا نہیں میں کام بتاتا ہوں آپ کو مولانا صاحب صاحب کا کام کیا کیا ہے میں ایک تو ایک کام کیا کیا سنو میں تین سال حاضری کے اندر مرکز نظام الدین میں احمد نگر کی طرف میری بات جی۔ کہ تم میری بات نہیں ایک دو منٹ جی, جی۔ دیکھو اپن روزانہ اثر کے بعد ہے نا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں مفتی صاحب مفتی صاحب یہ جو ہے نا اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں میں مولانا صاحب کا وکیل نہیں ہوں ہاں آپ میرے کو میری ذاتی کوئی مفتی صاحب آپ میری کوئی ذاتی نا مفتی صاحب مفتی صاحب میں کیا بول رہا ہوں ادھر سنو نا مفتی صاحب آپ سے جو بولنا تھا نا وہ بول دیا میں نے مفتی صاحب نہیں آپ نے جواب نہ آپ نے کیا بولے جواب دوں چاہیے وہ تو وہ تو کر سنو نا مفتی صاحب میں ابھی آپ کو بولتا ہوں کسی کی ذات کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے سب کی ذات سب کی سب کے اندر ہوتی ہے میں آپ کو ہے نا ابھی مفتی سعید صاحب حضرت مفتی سعید صاحب کے فتح کے اصول پڑھ رہا تھا تو مفتی سعید صاحب نے امام شاف رحمۃ اللہ علیہ کا کون نقل کیا ان کے شاگرد کے حوالے نہیں نہیں ذاتیات کی بات نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا حضرت تو مفتی سعید صاحب نے جو ہے نا آپ فتوا کیسا دے ہاں، آپ فتوا کیسا دے مفتی سعید صاحب ٹھیک ہے میرے پاس تو سنو نا اس کے اندر اس کے اندر مفتی سعید صاحب نے امام شافی رحمۃ اللہ کے شاگرد جو نا ان کا طریقہ بیان کیا کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ عبارت پڑھتے اور وہ لکھتے ایسے کر کے امام شافی نے ان کی کتاب بنائی فتح کی لیکن ہاں۔ وہ پھر اس کو جب چیک کرتے تو اس میں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں امام شافی کو خود غلطیاں ملتی وہ اس کو درست کرتے پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ اسی مرتبہ سنیے نا حضرت نہیں سنو تو صحیح نہیں آپ نے ضرورت نہیں ہے حضرت آڈیو کے اندر خطرناک جواب دیا میں نے آپ کو جب بولا بار بار حضرت والے جو ٹارگیٹ کر رہے نا آپ کو تو اس کی بات کر رہا میں آپ سورا کے وکیل ہیں مفتی صاحب آپ آپ آپ لوگ تو شورا والوں کو یہ دے رہے ورنہ وہ تو مولانا علیمیہ نظمی رحمت اللہ علیہ نے تو خاص پاکستان والوں کو مطلب سنو نا حضرت ہاں، میں آپ کو امام شافی رحمۃ اللہ کا کال پیش کر رہا تھا امام شافی نے اسی مرتبہ کتاب لکھنے کے بعد میں یہ جملہ کہا کہ ہاں۔ غلطیوں سے پاک تو انبیاء کی اور اللہ کی ذات ہے کس بیچ سے یعنی جب نا تو ہماری پڑھائی جاتی ہے ایک سامنے بولتے نہیں پھرتے مفتی صحیح اگر آپ سارے عوام کے اندر سامنے بولتے رہیں گے تو آپ غلط ہے ایسے مولانا صاحب کی غلطیاں بولتے رہیں گے تو وہ بھی شورا والے بول رہے ہیں نا اگر تمہارے علاقے میں شورا والے چپل سے مارو نا ان کو ٹھیک ہے کسی شورا والے بولنا جی ان شاء اللہ جی آتی جی، جی، ہاں میں میرے کام یعنی گنا بس چلو ہاں، ٹائم جی۔ نہیں ہے ہاں، جی نہیں تو میں جواب دے پاس بھی ٹائم نہیں ہے بول رہے ناڈیو میں جاب دے دوں گا السلام علیکم ہاں،